حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذت ختم کر دینے والی یعنی موت اس کو کثرت سے یاد کیا کرو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار دو سو اٹھاون